تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو جو اس بات کی تصدیق کرتی ہے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنا بلا شبہ فجر کی قیرات میں حاضری دی جاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1473